الحمد لله الذي لا يحب المفسدين والصلاة والسلام على سيد المصلحين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يَقْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لا والسلام عليك يا حالات سے چوکنا اور خبردار رہنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موضوع پر کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایجنسیوں کا فسادات میں کردار دشمن اور امن دوست ساتھیوں کو کچھ شیطانی شرارتی شرنگیز لوگوں اور جماعتوں اور تنظیموں کے ذریعے فساد میں ہم کو کھینچنا چاہتے ہیں اور اپنے فرعونی تاغوتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو حالات پر نظر رکھ کر آپ کو خبردار کرنے کے لیے یہ موضوع جوڑ کر بیٹھا ہوں یہ حتمی یقینی بات ہے کہ حکومتوں کی جوڑ توڑ کو لڑانا بھیڑانا اور ملکوں کو آپس میں قتل و غارت میں مبتلا کرنا یہ شیطانی تاغوتی ایجنسیوں اور جاسوسوں کا کام ہے اور یہ کام ایجنسیوں کے ملازمین اپنی طبیعت اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں کرتے در حقیقت ایسے لانٹی کاموں پر سب کو لگانے والے اور یہ ایجنسیاں بنانے والے یہود لوگ ہیں پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وبارک وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پہلے دن سے یہود نے یہ کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا آپ علیہ السلام کے زمانہ قدس میں یہ کتے باولے کتے انسانوں کو ہر وقت کاٹنے کی لذت محسوس کرنے والے کتے حضور کے زمانہ شریف میں اس وجہ سے کچھ نہ کر سکے کہ انسانوں کا خیر پسند انسانوں کا دوست اللہ کا محبوب اور اس ان پر آنے والی واحد ان کے ہمیشہ دانت کھٹے کر کے رکھتی تھی واحد اور رسول خدا کے ہوتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا محبوب اور پر اترنے والی واحد یہ اصل میں انسانوں کا محافظ پاسبان ہے جتنے تاغوتی اور شیطانی حربے ہوتے ہیں واحد کے زمانے میں بیکار ہو جاتے ہیں وقت وقت کے پیش نظر میں کلام الہی نہیں پڑھ رہا جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کریم سے حاصل کیا ہوا موضوع اور حاصل کی ہوئی حقیقت یہودیوں کی مفسدانہ فطرت خدا بیان فرما رہا ہے قرآن حکیم میں فرماتا ہے یس آؤ نفل ارد فسادا یہودی لوگ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑے رہتے ہیں یہ قرآن اللہ خبر کبیرہ کیا قرآن ہے یس آؤ فل فی فساد یہودی لوگ زمین دوڑے پھرتے ہیں فساد یعنی لل فساد منسوب بے نظل فساد پھیلانے کے لیے وہ دوڑے پھر اب اندازہ لگائیں جن کے اندر کی حالت جن کی چھپی ہوئی حقیقت کو خدا قدوس ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس کا کون اندازہ لگائے ان لوگوں کا کون اندازہ لگائے کہ یہ کس قدر فساد پھیلانے میں سازشیں چالیں حربیں لانتے لیتے ہیں اب جو انتہائی پریشانی کی بات ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ جن ملعونوں کو خدا فرما رہا ہے فساد فل ارد کے لیے ان کی تمام تر کوششیں ہیں وہی لوگ اس دنیا کے سب سے بڑے رہبر پیشوا نظام ہے تو ان کا تعلیم ہے تو ان کی سرپرستی ہے ان کی سب ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ ان کے حاکم اور مولا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جب مولا اتنا بھڑوا ہو تو نیچے کیا بنے گا آپ خود ہی سمجھ سکتے اتنا بھڑوا مولا لان تھی کہ جس کا کام ہما وقت فساد کی کوششوں میں مصروف رہنا ہے وہ تمہاری تعلیم کا خدا ہے تمہارے پیروں کا خدا ہے تمہارے مولویوں کا خدا ہے تمہاری دنیا کا وہ مالک بنا ہوا ہے کیا کریں یہ بات بہت زیادہ پریشان کن ہے سب سے پہلے جس شخص نے مسلمانوں میں یہ کام شروع کیے شیعہ سنی تاریخ اس پر متفق ہے کہ اس کا نام عبداللہ بن سبا یہودی ہے اب عبداللہ بن سبا یہودی سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا فساد فی الارض کا انسانوں کو مارنے اور مروانے کا جنہوں نے کام کیا انسانوں کو لوٹنے اور لٹوانے کا جن بھڑووں نے کام کیا وہ دنیا کے وہ حکمران تھے جو دنیا پر جب حکومت کرتے تھے تو خدا کے مقابلے میں فرعون اور تاغوت بن کر بیٹھتے تھے زمانہ رسالت کے یہود سے پہلے جن لوگوں نے یہ ملعون کام کیا سب سے پہلا شخص اس کا نام فرعون ہے آپ کو معلوم ہے فرعون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس دور میں اس کو فرعون کہتے تھے چاہے وہ کوئی ہوتا کیونکہ فرعون کا اصل مانا ہوتا ہے بہت سرکش تو قرآن حکیم نے فرعون کے دنیا میں یعنی اپنے قوم میں یعنی مصریوں میں فرعون کے اپنی قوم مصریوں میں جن پر وہ حاکم تھا جن کا خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا ان میں فساد پھیلانے کے کام جو ہے نا وہ قرآن مجید نے بیان کیا یہ تو بہت بڑے بڑوے مولویوں اور بڑوے لوگوں کا کام ہے بغیرتوں کا جو کہتے ہیں کہ میاں بس نماز کی بات کرو اور اللہ رسول کیش کی بات کرو یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ بھی انہی مفسدین یہودیوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جاسوس ہوتے ہیں یہ لانتی ترین لوگ اپنے فساد کو دنیا میں محفوظ رکھ کر ہمیشہ چلانے کے لیے یہ بک بک کرتے ہیں کہ کہیں ان کا تعاقب اور پیچھا کوئی بندہ نہ کر لے اگر کوئی ہمارے جیسا ان کا پیچھا کرے گا تو ان کا تراج راز کھل جائے گا سارا لہذا وہ کہتے ہیں بھائی اس کی بات یہ بڑوا کفر اور فسق کا بندہ اس کی دعوت دیتا ہے خود بندہ کفر کا ہے فسق کا ہے اور دعوت کس کی دیتا ہے اس کی دیتا ہے اس کا ایک ایک بال بتاتا ہے اس کا ایک ایک حال بتاتا ہے اس کے گھر کی ایک ایک اینٹ بتاتی ہے اس بڑوے کا ہر دوست بتاتا ہے کہ یہ خنزیر کفر و فسق کا بندہ ہے لیکن لوگوں کو پھنسانے کے لیے کیا میٹھے لفظ بولتا ہے بھائی نماز اور عشق کی بات کریں بات سمجھ نہیں آ رہی دیکھو تو صحیح جس قرآن مجید کو خدا کا کلام سمجھتے ہو اس نے کیا کچھ بیان کیا ہے جس عشق کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے پورا قرآن حکیم میں عشق کا لفظ نہیں دکھا سکتے کیوں لفظ تو عربی تھا تیس سپارے بن گئے ایک لفظ نہیں اتر سکتا تھا لیکن خدا بند قدوس ان ظالموں کے شر فتنے کو جانتا تھا کہ یہ عشق کے لفظ کو ہمارے دین کے مقابلے میں استعمال کریں گے لہذا پہلے ہی ناطقہ بند کر دو بات سمجھ آئی کہ نہیں اب دیکھو فرعون اپنی قوم میں فساد ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے اس طریقے کو خدا بند قدوس نے قرآن میں بیان فرمایا وہ طریقہ ہے جماعتوں اور تنظیم جماعتوں اور تنظیموں بنانے کا جماعتیں اور تنظیمیں بنانا اسلام یہ چاہتا ہے کہ تنظیم و جماعت بنے نہیں اگر بن گئی کسی سوئے اتفاق سے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے اسلام میں جماعت بنانا جماعت بندی دھڑا بندی یہ اسلام میں نیکی نہیں ہے اسلام میں جرم ہے گناہ ہے فساد ہے بنانے کی اجازت نہیں اگر صبح اتفاق سے بن جائے تو اس کو ختم کرنا فرض ہے اسلام یہ ہے لیکن جو فرعون لوگ ہیں جو تاغوت ہیں جو خدا کے مقابلے میں خلق خدا کو اپنا بندہ بنا کر ان کو مختلف اذیتوں فسادوں لڑائیوں جھگڑوں تباہیوں بربادیوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں کتے کے بچے تاکہ ہماری حکومت ان بے وقوفوں پر قائم رہے یہ بے وقوف بنتے رہیں آپس میں لڑتے رہیں اور ہم اپنے کام کرتے رہیں یہ جو ان کا مقصد ہے کافروں کا لائنوں کا تو خدا بند قدوس نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا دیکھو کیا واضح لفظ ہے واضح الا شی جن مصریوں اپنی قوم کے فرقے بنا دیے جماعتیں بنا دی پارٹیاں بنا دی یہ قرآن ہے جعل اہلہ شیعہ شیعہ شیعہ یہ جمع ہے کن کی اور شیعہ لفظ جو ہے نا یہ مانا رکھتا ہے جماعت پارٹی کیا مانا رکھتا ہے شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں یہ شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم علی کی پارٹی ہیں ہم علی کی جماعت ہیں تو شیعہ کا معنی عربی میں شیعہ کس کو کہتے ہیں پارٹی کو جماعت کو جو جتھا جڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ رائے نظریے اعتقاد میں کسی بھی مسئلے میں متفق ہو کر جڑے گا اس پارٹی اور جماعت کو کہہ لو فرقہ اور کہہ لو سمجھ نہیں آ رہی تو قرآن پاک فرما رہا ہے پھر آؤں دیکھیں یہ نہیں فرما رہا خدا کہ میں نے بنایا میں نے فرقے بنائے ہو ہو ہو مصریوں کے فرقے کس نے بنائے جعلا جعلا کا پائل زمین ہے جس کا مرضی وہ فرعون ہے اس نے بنایا کس نے فرعون نے بنایا اہلا اہل مصر کے فرقے جعلا شیعہ فرقے بنا لیے پارٹیاں بنا دی تنظیمیں بنا دی آپ خود سمجھدار ہو جو کام فرعون کر رہا ہے اور خدا پاک اس کو مقام مذمت اور اس کی شرارت اور چالاکیوں میں شیطانیوں میں ذکر کر رہا ہے وہ کام اچھا ہوگا بولو تو صحیح تو خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ کام فرعون کرتا تھا اسی وجہ سے اللہ اکبر آپ کسی ایک نبی کو دھڑا اور جماعت پارٹی پارٹی فرقہ تنظیم بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ علیہ السلام اسلم نے اختلاف کو اتنا ناپسند فرمایا اور اتحاد کی اتحاد کی عظمت پر اتنا زور دیا اختلاف کی اتنا مذمت کی کہ بادشاہ برا ہو برا کہہ کر اس کے خلاف جو اٹھے حضور نے سخت منع فرما دیا کہ یہ جو اٹھ رہا ہے جو بھی ہو فخت تو لو اس کو قتل کر دو تاکہ امت کے اتحاد میں فرق نہ آئے یعنی برا بادشاہ گوارا ہے لیکن امت کا آپس میں لڑنا حضور کو گوارا نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ دیکھ رہے تھے ہر دور کے بادشاہ ان کا خلفۂ راشدین جیسا پاکیزہ ہونا یہ ممکن نہ تھا ایک زمانے نے بدلنا تھا لیکن آپ یہ دیکھنے کے باوجود آپ یہ جانتے سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے برے ہونے سے تمہارا وہ نقصان نہیں ہوگا جو تمہارے آپس میں اتحاد کو ختم کرنے سے تمہاری تمہارا نقصان ہوگا اور تمہاری بربادی ہوگی سمجھ نہیں آ رہی سمجھدار ہو اگر ایک گھر کے پانچ بیٹے ہیں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان بھائیوں کے اور باپ کے ساتھ لڑائی میں نقصان ہوگا سب جو پھر تو جھکا گیا گھر گزڑ گیا تو جو شیطانی تاغوتی حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کا یہ حربہ ہوتا ہے جس کو مشہور کیا گیا ہے جی دو کو لڑاؤ حکومت کرو یہ خالی انگریز کا نہیں یہ ہر حرامی بندے کا کام ہے ہر لانسی بندے کا کام ہے جو خلق خدا کی دشمنی میں لذت محسوس کرتا ہے اس بڑوے کا کام ہے جو حکومت خدا کی نائب بن کر رہے گی وہ کبھی یہ کام کر نہ کرے گی نہ کرنے کی اجازت دے گی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمرا الاجناد مراول اجناد اجناد جمع ہے جند کی جند کہتے ہیں لشکر کو جو بھی مجاہدین کا لشکر جہاد کے لیے بھیجتے تھے ان کے امیر کو ان کے امیر کو انگریزی لوگ کہتے ہوں گے کوئی کمانڈر یا کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں اس کو کہتے ہیں امیر الجند لشکر کا امیر بڑا سپاہ سالار لشکر تو جب بھیجتے تھے تو اس کو فرماتے تھے کہ اگر تم جس علاقے میں جا رہے ہو اگر مسلمانوں میں کہیں سنو یا اپنے یہ مجاہدین میں کہیں سنو کہ وہ اپنی قوم اور برادری کا نام لے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ فلانوں لڑائی کا وقت ہے آ جاؤ مثال دیتا ہوں گجرو آ جاؤ پاکستانیوں آ جاؤ دبئی والے آ جاؤ عرب والے آ جاؤ پنجابیوں آ جاؤ پٹھانوں آ جاؤ لڑائی ہونے لگی ہے بھائی دیکھو ہمارے مقابلے میں آ گئے حضرت عمر نے فرمایا جہاں پر بھی ایسا بلاوا سنو کافروں کے ساتھ لڑائی چھوڑ دینا ان کو مار دینا اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی بادشاہ کو خدا پاک کی طرف سے کتنا سختی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنا قوم پرستی جماعت پرستی پارٹی پرستی وغیرہ کی طرف نہ جانے دینا کتنا سختی ہے کہ فرماتے تھے ان کو مار دینا ہاں جی سنو مسلم شریف میں ایک صحابی چھیڑ دیتے ہیں دوسرے کو چھیڑ خانی سے لڑائی بن جاتی ہے ایک نے ایک صحابی نے اپنی قوم کو بلایا دوسرے صحابی نے اپنی قوم کو بلایا آ جاؤ آپ اللہ السلام السلام نے فرمایا ہاں ہی منفینا یہ گندا اور مردار کام ہے جو تم کر رہے ہو قوم کو بلا رہے ہو قوم پرستی میں پڑ رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی ہاں رہی منفینا یہ مردار کام بہت غلیظ گندا بدبودار کام ہے کیا مطلب اس کی بدبو پھیلے گی تو امت برباد ہو جائے گی سارے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے سمجھ نہیں آئی بات اسی وجہ سے خدا کے بندو تمہیں کہا جاتا ہے اہل سنت ول جماعت کیا کہہ رہا ہوں کیا کہا جاتا ہے تمہیں اہل سنت یعنی جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ طریقہ اور سنت آپ کے لیے رکھا گیا ول جماعت اور جماعت سے مراد یہی اتحاد ہے صحابہ کرام کا جو اتحاد تھا صحابہ والی جماعت تابعین والی جماعت تبا تابعین والی جماعت ان کو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری جماعت ہے اب بات سمجھنا جماعت کا لفظ ایک ہونے اور متحد ہونے کا معنی پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اہل سنت و جماعت کا ارے نہ دین کو چھوڑنا نہ اتحاد کو چھوڑنا کیونکہ تو اہل سنت پر جماعت سمجھنے آئی بات تو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا آپ کو تمہارے نبی نے اتنا سختی کر دی اختلاف کے خلاف میں کہہ چکا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں آپ بھی کہہ دیتا ہوں یہ جو فقہی اختلاف ہے فقہ میں امام اعظم کی فقہ ہے ابو شافی کی فقہ ہے حنبل کی فقہ ہے یہ جو فقہی اختلاف ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے پسند نہیں ہے کیا کہا میں نے پسند نہیں پسند نہیں ہے اس پر ایک دلیل بخاری سے دیتا ہوں اور وہ بھی مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی ان ہو کی زبان حق ترجمان سے دیتا ہوں مسئلہ ہے بیع ام ولد کا ابو بکر پاک حضرت عمر پاک ان کے دور میں مولا علی اس مسئلے میں ان بزرگوں کے ساتھ تھے حضرت عثمان کے دور میں ان کے ساتھ تھے جب زمانہ آیا آپ کا آپ نے فرمایا یار میرا خیال یہ بنتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے اب قاضی آپ کے اپنے تھے کیونکہ آپ خلیفہ تھے کچھ دنوں کے بعد فرمایا قاضیوں کو یار میں نے ایسا ایک حکم جاری کیا تھا جو پچھلے خلیفوں کے فقہ کے خلاف تھا وہ ایک میری فقہ تھی لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں اختلاف پڑے میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا لہذا تم میری بات کو چھوڑو جس طرح کے پہلے خلیفوں کی فقہ تھی اور وہ حکم جاری فرمایا کرتے تھے بالکل اسی طرح کرو تاکہ اختلاف نہ رہے اپنی فقہ چھوڑ رہے ہیں اتحاد کے لیے رفع اختلاف کے لیے اپنی فقہ چھوڑ رہے ہیں سمجھ آ گئی بھائی اللہ اکبر میرے دوستو اس میں ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا اسلام میں اختلاف کی مذمت ہے مدحت نہیں ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہاں اجازت ایک اور بات ہے وہ بھی فقی مسائل میں بات دین میں رکھنا فقی مسائل کی بات کر رہا ہوں نہ اعتقادی مسائل اور نہ سیاسی مسائل او ہو ہو ہو عقیدے میں تو اجازت ہی نہیں ہے نا اختلاف اسی وجہ سے عقیدے میں جو مخالف بنے گا اس کو گمراہ کہا جائے گا وہ بدبین ہے حاکم کا فرد بنتا ہے کوشش کرے اس کا بی ختم کر دے عقیدہ حق کے مخالف جو شخص اٹھے حاکم اسلام کا فرض بنتا ہے اس کا بھی ختم کر قتل کر کے نہیں ایسا طریقہ کرے کہ خود بخود وہ اپنا غلط نظریہ اور گمراہی کی بات چھوڑنے پر مجبور ہو جائے قتل نہیں کرنا ہاں قتل نہیں کرنا قتل نہیں اس کا ہاں جیسے کوئی داخل ہو جائے کعبہ شریف میں اور باہر فساد پھیلا کے آیا ہوا ہے بندے قتل کر کے آیا ہوا ہے کعبہ میں پمپ شریف میں داخل ہو گیا تو اب اسلام جی نہیں کہتا وہاں مار دو مارو گے تو کعبہ کی بے حرمتی ہوگی بے عزتی ہوگی اس کی اجازت نہیں ہے کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے کو اسلام میں ملحد کہا جاتا ہے سمجھیے بات تو الحاد کی اجازت نہیں ہے الحاد فی الحرم اس کو کہتے ہیں کیا کرو وہ اسلامی حکومت والوں کو حکم ہے ادھر پانی چھوڑو حکم ہے اس کا کھانا پینا بند کر دو جب کھانا پینا بند کرو گے تنگ ہو کر باہر نکلے گا پھر لے جا کر دور جا کر اس کو مار دینا اسی طرح اسلام کہتا ہے اگر کوئی عقیدہ حق کے مخالف پیدا ہوتا ہے اسلامی حکومت میں تو اس کے خلاف ایسا گھیرا تنگ کرو کہ وہ اپنی گمراہی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے ارے بھائی دلیل حضرت سیدنا عمر بن خطاب سبیر بن عسل سبیر سبیر بن عسل نے جب گمراہی پھیلانا چاہیے متشابہات میں بات کرنا شروع کر دیا تو فاروق اعظم نے فرمایا خبردار اس کے ساتھ بیٹھنا منع ہے ڈنڈے سوٹے مارے قتل نہ کیا تعزیر بنتی تھی تعزیر تعزیر کر دی لیکن قتل نہ فرمایا ہاں اس کی زندگی عجیبیں کر دی تنگ کر دی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے بات نہیں سمجھ وہ کہنے لگا جب ہر طرف اس پر یہ حالات بنے تو کہنے لگا اس سے تو مجھے عمر مار دیتا اچھا تھا اللہ اکبر کیا کیا اسلام کی عظمتیں آپ کو سناؤں تو میرے بھائی یہ تو ثابت ہو گیا کیا کرنا لیکن اب فرعون اس کے مقابلے میں فرعون بھڑوے کیا کرتے ہیں فرعون یہ کوشش کرتے ہیں جو قرآن فرما رہا ہے اہلہ شیع فرعون نے فساد پھیلانے اور اپنے توجہ اپنی گردن سے اوے یہ بوجھ اتارنے کہ بھائی ان کو میں ماروں مرو یہ کیا نا ایسا کام کرو یہ جی، خود ہی مرے آپس میں وہ کتے کافر نے کیا کیا جعل اہلہا لہ فرقے بنا دی پارٹیاں بنا دی کیا بنا دی آج کل پارٹی کہتے ہیں نا ہاں پارٹی تو پارٹیاں بنا دی خدا فرما لیکن یہ پارٹیاں جو اس نے بنائی نا اس سے پہلے سمجھو اس سے پہلے ایک اس نے عجیب حربہ کیا کہ ظاہر بات ہے جو دانا بندہ ہوگا وہ پارٹی نہیں بنائے گا دانا اور دوست آدمی وہ پارٹی نہیں بنائے گا وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو لڑائی اور قتل و غارت میں مبتلا نہیں کرے گا جو دانا اور دوست ہوگا سمجھو نہیں فرمائی یار دانا اور دوست کبھی بھولے سے یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ اپنے گھر کو اپنے گھر کی بربادی کے بندوبست خود کرنا شروع کر دے دانا اور دوست نہیں کر سکتا یہ تو اظہر میرے شام سے بات ہے کہ نہیں اب اس بھڑوے نے کیا کیا اس کو پتا تھا پہلے بے وقوف بنیں گے تو پھر ہی یہ پارٹیاں بنائیں گے اب اس سے پہلے جو ہر اس نے کیا وہ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا کاش کے قرآن مجید کو پڑھنے والے پڑھانے والے اس قرآن کے دوست ہوتے ایمان سے کہتا ہوں یہ سب ملا دشمن بیٹھے ہیں ان بڑوں کے اندر اگر دوستی ہوتی تو قرآن کے یہ حصے کیوں چھوڑ دیے قرآن مجید جو تمہارے دشمنوں کی خفیہ جڑے خفیہ حربے چالے سازشیں مکاریاں ان کو ان لفظوں میں پیش کر رہا ہے بیان کر رہا ہے تو حکمت ہے اس کی دوستی ہے تو اگر یہ بھڑوے قرآن کے دوست ہوتے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہم بیان ضرور کریں گے تاکہ تم لوگ بےچارے اندھے ہو کر کسی فرون کے ہاتھوں میں پھنس نہ جاؤ ہے بول تو صحیح یا ہاں۔ لیکن یہ لوگ بہت ظالم ہیں بہت ظالم ہیں یہ حکومتوں اور مغرب کی مراعات ان کی گرانٹیں ان کے پیسے ان کی امدادوں نے ان لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے یہ بھڑوے صرف وہی قرآن سے بات نکالیں گے جو فرونوں کو پسند ہوگی کن کو پسند ہوگی فرون کو کیسے پسند ہو بھائی یہ جو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے دیکھو کیا صاف بتا رہا ہے ان ملونوں سے پوچھو مجھے چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہوش سنبھالے ہوئے چالیس سال دینی ہوش سنبھالے ہوئے چالیس سال ہو گئے ایمان سے کہتا ہوں میں نے کسی ممبر سے یہ آیات نہیں سنی بڑے کچھ شاخ ادیس بیٹھا ہے کوئی فلاں بلا بیٹھا ہے کوئی فلاں بلا بیٹھا ہے میں نے کسی بڑوے سے یہ نہیں سنا کہ ممبر پر یہ آیات پڑھ کر لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تیس سفارے قرآن رمضان میں سنا دیتے ہیں لیکن ایمان سے کہتا ہوں پورے قرآن سے ایک بات بھی اٹھا کر لوگوں کو ایسی نہیں سمجھاتے جو ان لوگوں کی خیر کی ہے وہی سمجھائیں گے وہی بیان کریں گے جو فرونوں کو پسند ہو بس اللہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا دوست بننے کے لیے پہلے اس پیٹ کا دشمن بننا پڑتا ہے ایمان سے جو دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے پھر وہ قرآن کے ساتھ دوستی کرتا ہے کیونکہ لالچ اور خوف یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں اور وہی یہ لالچ ہی ہے سب کو تو دیکھو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ اس کا پہلا حربہ کیا تھا کیا کہہ رہا ہوں اس کا پہلا حربہ یعنی فرقہ واریت پھیلانے سے پہلے او میں ان بڑوں کو کہتا ہوں جو کتے کہتے ہیں مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں وہ ظالم کا بچہ بتا قرآن فرماتا ہے فرعون پھیلاتے ہیں کتے کا بچہ جو مولوی کو اس کام پہ لگاتا ہے وہ فرعون ہوتا ہے مولوی خود نہیں لگتا حرامی دیکھ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے قرآن تیری بک بک کو مانے یا اس ذات کے فرمانے حق کو مانے دیکھو تو اسے کیا فرما رہا ہے جلا کہیں قرآن میں نہیں دکھا سکتا کہ مولویوں نے پھر سے بنائے پیچھے فراؤن کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کسی کو استعمال کرتا ہے کسی کو لالچ دیتا ہے کسی کو خوف دیتا ہے پھر وہ کتے آ جاتے ہیں لالچی اور ڈرپوک ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں پھر وہ من منشا مرضی کے ان سے فتنوں کے فساد سے کام لیتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں مولوی فرقے پھیلاتے ہیں ان کا جواب کیا ہے قرآن میں ہے فرعون فرقے پھیلاتے ہیں وہ بولو بے وقوف ہو کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک آج فرونیت ختم ہو جائے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے فرقہ پھیلتا ہے بات سمجھو تو اب کیا کیا اس نے وہ بھی قرآن نے بیان کیا وسط فتو وکانو قومن فاسقین ہے ہے ہے ہے اللہ اللہ فرماتا ہے فرعون نے اپنی قوم کو خفیف العقل ہوڑے دماغ والا فدو بنا لیا فاستخف قومه استخفاف خاصا اتخاذ ہے اس نے بنا دیا اپنی قوم کو خفیف العقل احمق بے وقوف اب اب بات خدا فرم رہے وہ کانو قومن فاسقین وہ فاسق لوگ تھے ہمارے حکموں کے خلاف چلتے تھے یعنی کیا مطلب خدا نے اشارہ کیا کہ اس بھڑوے نے کیا کام کیا کہ خدا کے فرما بردار نہ بنو خدا کے مخالف بنو جتنا برائیاں کر سکتے ہو کرو جب برے بنیں گے تو عقل ختم ہو جائے گی پاگل ہو جائے گا اب اس پاگل کے بچے کو جدھر لگائیں گے وہ لگ جائے گا بس متقی پرہیزگار خدا کے خوف والا بندہ وہ کسی فرعون کا فرما بردار نہیں بنتا وہ صرف اللہ کا فرما بردار بنتا وہ کہتا ہے سر قلم ہو سکتا ہے لیکن میں ناجائز میں تیری فرما برداری نہیں کر سکتا برائیوں کو پسند کرنے والی قوم ہی غلام بنتی ہے نیکی کو پسند کرنے والی برائیوں سے نفرت رکھنے والی قوم غلام نہیں رہتی یہ ہمیشہ آزاد رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا لطف لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو خدا نے فرمایا حیاتن پہی واہن ولن حیات پہ ہم فرمایا اس کو قسم اٹھا کر اللہ فرماتا ہے قسم اٹھا کر ہم ان لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے ایک ہوتی ہے حیات خبیصہ ایک ہوتی ہے حیات طیبہ ایک ہے پلید زندگی ایک ہے پاک زندگی حوسن سکیموں والے لوگ ہیں نا یہ حیات خبیصہ والے ہیں اور جو مسلمان لوگ پہلے ہوتے تھے وہ حیات طیبہ والے ہوتے تھے سمجھ نہیں آ رہی فلاں ابا سمجھنا وسط فاسق بنایا عیاش بنایا آزاد بنایا پیو بھائی میں بیٹھا ہوں جو مرضی کرو کون آئے گا تمہیں روکنے کے لیے اس کو اڑا نہیں دوں گا یہ جمہوری حق ہے تمہارا سمجھ نہیں آ رہی یہ جمہوری حق ہے لاکھ لانت ہے جمہوریت پر یہ جمہوری حق ہے خدا کی نافرمانی جمہوری حق ہے کون کہتا تھا یہ فرعون اسی وجہ سے جب موسا علیہ السلام کو خدا پاک نے بھیجا اس کے کفر اور برائیوں کے خلاف جاؤ اس کے ساتھ کلام کرو فوراً آگ بگولا بن گیا اور کہنے لگا وہ لوگوں یہ تو موسا تم میں فساد ڈالنے آیا ہے قرآن فرما مارا ہے موسا کیا کرنے آیا ہے کیا کس کو وہ فساد سمجھتے تھے او بے وقوف ہو وہ دلہ سمجھتا تھا کس کو فساد سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ لوگ آزادی اور عیاشی سے جو برائیاں کرتے ہیں ان کو روکنا یہ ان کی خواہشات پر قدغن لگانا ہے آپ ہاں، رکاوٹ ڈالنا ہے یہ رکاوٹ ڈالنا یہ فساد ہے وہ کہتا تھا یہ فساد ڈالنے کے لیے آیا ہے اب سمجھ آ گئی یہی چیز آج تو نہیں دیکھتے نا آپ لوگ وہ یہ بات آج تو نہیں دیکھتے نا اب بات سمیٹ کر لے آیا میں ہر حوالے سے آپ کو ثابت کر دیا فرقے بنانا پارٹیاں بنانا لڑانا بھیڑانا فسادات ڈالنا فرعونوں کا کام ہے مسلمانوں اور انسانوں کا کام نہیں ہے کوئی کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے یہ بات سمیٹ کر اصل بات کی طرف آتا ہوں اس وقت کیونکہ دنیا پر سب سے بڑا فراؤن یہودی ہے اس کمینے نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں پارٹیاں یہ یہ ذہن میں رکھنا پارٹی اس کو نہیں کہتے خالی او خالی اس کو پارٹی نہیں کہتے کہ جو ایک ملک کے اندر رہنے والوں میں تنظیمیں بن جاتی ہیں پارٹیاں بن جاتی ہیں وہ پارٹیاں ہوتی ہیں نہیں بھائی ایک قوم ہو ایک قوم ایک قوم ہو جیسے مسلمان ایک قوم ہے ہندو ایک قوم ہے بات سمجھنا اب ان ان کے ایسے دھڑے بنا دینا کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں دے دینا اسلام میں او ہو ہو یہ چھوٹی چھوٹی حکومت بنانا جو ہے نا کیا سمجھتے ہو یہ غضب خدا کا یہ غضب ہے اسلام چاہتا ہے ایک ہی خلیفہ ہو جہاں تک دنیا میں مسلمان جائیں سب جگہ تک حکومت اس کی ہو ایک خلیفہ ایک خلیفہ دوسرے لفظوں میں ڈرائیور ایک ہو ریل کے ڈبے چاہے جتنا مرضی ہوں سب ڈبوں کو ایک ہی انجن کے پیچھے لگاؤ یہ نہ ہو کہ ہر ڈبے کا الگ الگ انجن بن جائے ایک ہی انجن خلیفہ وہ خدا کا نائب ہو یہ سب اس کے پیچھے چلنے والے ہوں میرے دوست اب اس یہودی نے ایک تو ملک چھوٹے چھوٹے بنا دیے اس ملک کا مر جائے جو مرضی ہو جائے دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا اس بڑوے کو پتا تھا خنزیر کے بچے کو کہ اگر انہوں نے ایک حکومت رکھی تو تو اتنا بڑی طاقت ہوگی نہ برطانیہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے گا اور نہ امریکہ کھڑا ہو سکے گا لہذا مدبرین بدبختوں کی ایک جماعت ایسی ایک چھوٹی چھوٹی حکومت بناؤ جو بڑھوا ہماری ایک للکر بھی برداشت نہ کرے ایک ڈراوا دھمکائے دھمکی برداشت نام تو بس اس کی جان پہ بن جائے وہ کہے جو کہہ رہے ہیں سر جو کہہ رہے ہیں مان لو بس اس میں خیر ہے بھائی سمجھ نہیں آئی بات کی اب جناب جی نا اس بڑوے نے یہ کام اس وقت اس نے دنیا میں عام کر دیا جس وقت اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں دیکھ لیا اپنے اختیار میں دیکھ لیا دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو نے آپس میں بیٹھ کر انہوں نے کہا خیرے وہ کیا کر رہے ہو آپس میں ایسے لڑو گے تو تم تو ختم ہو جاؤ گے دشمن کوئی اور ہے لڑتے آپس میں ہو آپس کی دشمنی دیکھی جائے گی بعد میں لیکن تمہارا حق بنتا ہے اکٹھے ہو جاؤ اور سب کو کہو بھائی اقوام متحدہ ایک بن جاؤ اقوام متحدہ مطلب کیا ہے کہ سب کو پہلے چھوٹا چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو تقسیم کر کے پھر ان کے اوپر بادشاہ بن کر بیٹھو اور ان بڑوں کو سب کو اپنی مرضی کے ساتھ چلاؤ بس بات کرتا اب ان کی نٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور ان کے عوام کی نت ان کے ہاتھ میں ہوگی ان کو ہم نچائیں گے اور یہ نیچے نچائیں گے جس طرح مرضی کریں گے اب یہ فرقے اب بات سمجھنا انہوں نے جو کام دنیا میں کرنا ہے نا وہ سب ایجنسیوں سے کرتے ہیں افسوس ہے پہلے جاسوس کا لفظ جو ہے نا وہ بہت برا سمجھا جاتا تھا لیکن اب تو ایجنسیوں کا شوق ہے ہر کسی کو مجھے کسی نے کہا اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ اگر پانچ مولوی بیٹھے ہوں تو دو ایجنسیوں کو ضرور ہوتے ہیں جی ضرور ہوتے ہیں پنجا مولوی بلکہ میں نے ایک جگہ یہ بات کی وہاں پر ایک مفتی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میرے دیکھنے کے مطابق تین ایجنسیوں کے ضرور ہوں گے وہ کلور کوٹ کا مفتی تھا یہ میں نے خود سنا کتاب جس کی تھی وہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک ہوتا تھا ٹی وی پہ آتا تھا اس نے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ذہن میں رکھنا جہاں پر چار پانچ مولوی ہوں گے تو دو حکومتی جاسوس ہوں گے بس یہ ذہن میں رکھنا <laughs> پتہ نہیں کہاں کہاں جاسوس کون کون کون کون سی مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں اور کون کون سے ختم میں شریک بیٹھے ہوئے ہیں حضرت لاکھ لانت ہے ایسے کاموں پر اب بھائی بات سنو یہ پکی بات ہے حکومتیں یہ چراتی ہیں چرانا چاہتی ہیں تو کسی اور کو چرائیں یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں بے وقوفوں ہم تمہیں چرا سکتے ہیں تم ہمیں نہیں چرا سکتے کو کہتا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں تمہاری کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہماری کمزوریاں تمہارے پاس نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہم صاف رہے ہیں اور صاف بیٹھے ہیں ہم پر انگلی نہیں اٹھے گی تم پر انگلی کیا تم پر تو بانس اٹھیں گے تم کیسے حکومت کا جوڑ توڑ کرتے ہو تمہاری ایجنسیوں کی کتابیں ہمارے پاس ہیں تمہارے اعلی سے اعلی ایجنسیوں کے لوگ تمہاری مکاریاں تمہاری شیطانیاں تمہارے جوڑ توڑ تمہارے فساد تمہارے یہ لڑانے بھڑانے پارٹیاں بنانے پارٹیاں توڑنے عمران بن رہا ہے عمران آ رہا ہے عمران جا رہا ہے ادھر ہو جاؤ ہٹ جاؤ فلان آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا یہ سارے ڈرامے تمہارے جو دو تمہارے کرتوت ہیں یہ ہمیں معلوم ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں میں پھنسا چکے ہو وہ یا لالچی ہیں یا خوف والے ڈر والے ہمیں نہ تم سے کوئی لالچ نہ تمہارا کوئی ڈر میں سنو تم ظالموں نے یہ کوڈو جماعت ہماری الگ کی تم ظالموں نے مرتبان الگ کیا ریچ برفانی ریچ تم ظالموں نے بلیک بنائی اور یہ ساری تم بنا کر تم ہمارے گاٹے میں ان کو رکھنا چاہتے ہو تم فسادات کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہو او مسمسی شکلوں والے او من مچلے ایجنسیوں کے من مچلے افسروں تمہیں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں تمہارا کام میں بتاؤں کیا ہے تمہارا کام ہے جن پارٹی بنانا اٹھانا پھر ان کو ایک منشور شیطانی دینا شیطانی منشور دے کر پھر شریفوں کو برباد کرنے کے لیے شریفوں کو مبتلا کرنے کے لیے ان لوگوں کو اصلہ دیتے ہو ان کی لگا میں ڈھیلی کرتے ہو ہر جگہ پر ان کو کتوں کو اچھلنے کا موقع دیتے ہو وہ جہاں پر لگے جس طرح مرضی کرے تمہارے افسر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے یہ شریف تنگ ہو کر ان کے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں جب لڑیں گے تو شریفوں کو ختم کریں گے یہ تو کتے کے بچے پہلے ہی ہمارے ہیں مجھے ایک ایجنسی والے نے پیغام بھیجا بڑا دوستی کا پیغام تھا پیغام بھیجا کہ اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بندہ صرف ہمیں اشارہ کریں لائسنس فٹ بن جائے گا ایک ایجنسی والے نے مجھے پیغام بھیجا میں جہاں بیٹھا ہوں وہ ایجنسی والا اس وقت میرے دائیں طرف سمجھو اس نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہو یہ بلیک والے آپ کے خلاف اسلح جمع کر رہے ہیں اور لڑنا لڑائی پر آمادہ ہیں تو آپ لوگ اسلح جمع کریں اگر اسلحے کا لائسنس چاہیے تو مجھے کہیں نسلا بن جائے گا بیچارہ بڑوا تیرے جیسے لونڈے تو میں ہاتھوں پہ کھلاتا رہا ہوں تمہارے جنرل مشرق کو میں کھلاتا رہا ہوں ہاں، ہاں، سکولی بیچارا بزرگ فرماتے ہیں مرغا بڑے پر ہلاتا ہے اور جہاں پر بھی کھڑا ہو نا مرغا اس کا ڈاٹا اوپر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میرے شہد کا کوئی پہلوان نہیں ہے لیکن بیچارے کی حالت دیکھ لو سمجھ نہیں آ رہی او بے وقوف تمہاری عقل کا ہمیں پتہ ہے تمہاری عقل کچھ نہیں جو تعلیم تجھے دی تمہیں دی جاتی ہے وہ فقط سرکاری ہے اور جو عقل تمہیں سکھائی جاتی ہے وہ فقط بازاری ہے تعلیم تمہاری سرکاری عقل بازاری تم اسلام والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو پہلے تمہیں نہیں ٹکرے پہلے تمہیں نہیں ٹکرے ہاں جی میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں میں پہلے دن سے بنے ہوئے حالات تمہارے ایسے رکھتا ہوں ہاں، انگلیاں دیکھ رہا ہوں تمہارے بننے سے لے کر چلنے تک اور اب تک ہم سب حالات تمہارے جانتے ہیں تمہارا کام ہے گستاخ رسول بنانا تمہارا کام ہے فرقے پیدا کرنا خدا رسول کو گالیاں دے کر فضا ہوا گستاخی کی بنانی پھر اٹھتا ہے کوئی اور پڑا بھلا یہ سب تمہارا کام ہے اس پر ابھی دلیل نہیں دیتا ہوں ابھی شیعہ مذہب کا اصغر خان تیرے پاس ریکارڈنگ مردال لوگوں وہ بلتستانی محسن بلتستانی کیا بلتستانی شیوں کا مجتہد ہے پورے پاکستان کا اور ایران میں سفیر بھی رہا ہے عربی میں کتابیں ہیں اس کی بڈھا بندہ ہے شیوں کا مجتہد ان شیوں کا ایک بھوکا ہے بھوکا اس کو بولتے ہیں آصف الوی اس کو بھوکا بنانے والے بھی حکومت ہے ہاں جی میں ابھی دکھاتا ہوں اب ان کو میں سمجھا رہا ہوں مڑ جاؤ باز آ جاؤ یہ کبھی مرتبان کے کتوں کو چھوڑ دیتے ہو ہمارے اوپر کبھی کسی کے کتے چھوڑ دیتے ہو کبھی کسی کے کتے چھوڑ دیتے ہو کبھی بلیکیوں کا کتا کو چھوڑ دیتے ہو نت ڈال کر رکھو اور نت میں رہو ورنہ میں کیا کروں گا میں ایک کام کر سکتا ہوں لڑنے کا تو منصوبہ رکھتا نہیں میں سب کو جمع کر کے دنیا میں تمہارا گند اور تمہاری غلطت ساری کھول کے رکھ دوں گا سرکاری کچہری تمہاری ہے اور عوامی کچہری ہماری ہے ہمارے چور سرکاری کچہریوں میں کام آ سکتے ہیں عوامی کچہری میں کام نہیں آئیں گے عوامی کچہری میں ہم چٹکی مار کر آپ سے جیت جائیں گے چٹکی مار کر ایمان سے کہتا ہوں اب بات سمجھ محسن بل پستانی اس نے پورے پاکستان کے شیوں کے تمام عالم اور ذاکر سب بلائے ایک جگہ پر میرے خیال میں اسلام آباد ہے یہ کام وہاں پر کانفرنس کی علماء اور ذاکرین کانفرنس اس کا نام ہے جی اس میں اس نے بتایا حکومت کو کہ یہ جو آصف ہاں آصف الوی کا پہلے سنا دو اس نے بتایا تو میں کہہ آصف الوی کا جلسہ کروایا حکومت نے اسلام آباد میں کس نے کروایا کہاں دارالحکومت اس میں جلسے کا پورا اہتمام کروایا کرا کر اس کو کہا تم گالیاں نکالو صدیق اکبر کو یہ لانتی جو بیٹھے ہیں نا یہ ملعونین آئے نماز پھوکے پھوکی جو جماعت مسلط ہے یہ جو گستاخی صحابہ کے قانون بنا کر بیٹھے ہیں گستاخی رسول کے قانون بنا کر بیٹھے ہیں یہ ان کی کھول رہا ہوں یہ قانون صرف تمہارا منہ بند کرنے کے لیے ہے او بے وقوف ہو ورنہ اندر سے کرتے کیا ہے بولیے اب انہوں نے سے پلوی کو کہا گالیاں نکالو سدی کے اکبر اس نے گالیاں نکالی پاسپورٹ ویزا پہلے تیار تھا جلسے کے بعد فوراً اس کو دیا ٹکٹ کٹی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے کہو باہر چلے جاؤ اس کو باہر بھیج دیا صبح قیامت آ گئی یار یہ کون یہ آصف الوی نے گالیاں نکالی حضور کے صدیق اکبر کو گالیاں نکالی اب وہاں پر جلوس ہڑتالیں وغیرہ یہ شروع ہو گئے لاکھ لانت حکومتوں پر دیکھو کردار دیکھو ان کا کردار دیکھو کیا لوگ ہیں یہ کیوں بابا پیچھے ہے بابا ساؤن نفل ارد فسادا کے یہ بارش ہیں وہ بابا پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ عبد اللہ بن سبا کے غلام ہیں ٹٹو ہیں اب جناب جی وہ موسن بن تستانی وہ بتا رہا ہے اس کی آواز سنو اس کی زبان سے سنو سارے شیعہ مول ذاکر اور علماء ان کے بیٹھے ہیں کسی ایک نے نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو الحمد على نبي والميامين من آله للہ السلام علیکم ہمارے بزرگ آیت اللہ حافظ اللہ اللہ اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہوں گفتگویں ہوئی باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئی میں دو دو باتیں صرف ایک اپنے ذاکرین سے ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تعطیل نہیں چلے گا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنوع مطلب مطلب ہو رہے ہیں اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ کو رستا گزارے ہم آپ کی آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ہم ملت کے لیے ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں ولیکن کے تحبون الناس تو آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں آپ ہم سے ناراض نہ ہوں ہماری باتوں کو سنیں اور اپنے گفتگو کو حدود میں رکھے دوسری بات جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے وہی کا واقعہ اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی آپ نے پابندی اٹھا دی حکومت والے اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا ہمارے پاس پروف موجود ہے ہاں، آپ نے یعنی مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے یہ سب آپ نے کیا یہ سب آپ نے ہم نے ہم نے اس کو بولنے کی ہم نے آج پلوی کو بولنے کی یعنی سیوں نے اجازت نہیں دی آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا کے مقصد کی بات کی صدیق کے اکبر کو گالیاں دینا حکومتوں کے مقصد کی بات ہے خدا رسول کو بھوکنا ان کے مقصد کی بات ہے اب سمجھ آ گئے لانا ہے ان لوگوں پر جو کتی کے بچے کہتے ہیں تعلیم میں کیا حرج ہے نظام اسلام کا ہے پاکستان ہے فلانا لانا چاہے تم پر ہے بڑوے جن کا مقصد خدا کو بھونکنا رسول کو بھونکنا دین کی مخالفت سندھی کے اکبر کو بھونکنا یہ سارا کچھ کرنا اب کروا کر پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا خون ریزی کرنا شیعہ سنی فسادات اٹھ گئے پنجابی پٹھان اٹھ گئے فلان اٹھ گئے مہاجر اٹھ گئے اور کتے جن کا یہ کام ہے تم کہتے ہو یہ لوگ اسلام دینوں ہیں لاکھ لانت ہے حرامیوں تمہارے پیدا ہونے پر لانت ہے اب ان حکومتوں کو ایجنسیوں کو معلوم ہے یہ چشتی لوگ تو کسی کا ایک تیلے کا نقصان نہیں کرتے اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے یہ تہیا کیا ہوا ہے اندر سے سارا کوشچن کا منصوبہ بنا ہوا ہے کہ چشتیوں کو کسی طرح لڑائی فساد میں کھینچو کھینچ کر پھر ان کی جماعت کو ختم کر دو کیونکہ یہی تو ہیں بولنے والے اب سنو عجیب بات ہے ہم منظوری لیتے ہیں تو ہمارے جل سے پولیس نہیں ہونے دیتی منظوری لیتے ہیں لانت ایسی پڑی ہوئی ہے منظوری لیتے ہیں بلیکیے مرتبانی فلانے فلانے جو کتے بھوک کرتے ہیں کوئی جلسہ ایسا ان کا نہیں ہوتا جس میں وہ کتے بھوک نہ کریں کتے بھوک کرتے ہیں منظوری کے بغیر بولتے ہیں جو مرضی بولتے ہیں اگر ہمارے کسی نے جا کر کوشش کی کہ جلسہ ان کا رکوایا جائے کہتے ہیں جی چھوٹی بول لے لیتے ہیں ان سے جلسہ نہیں روکنا لاکھ لانت تھا تم پر عجیب بات یہ ہے دیکھو میں حیران ہوں وہ دھمکیاں دیتے ہیں بندے مار چکے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ملتان کا کتا بھاؤ کرا ہے بلیکیوں کہ وہ کہتا ہے ہم تو مار دیں گے حکومت والے جو ہاں، جج ہوگا ایسا ہوگا ہم سب کو ایسا کر دیں گے وہ سارے بےغیر تو ان کے سامنے سر ڈال کر بیٹھے ہوئے پنجابی کی مثال ہے لوگوں کا چتو سڈے سردار وہ چتو تم تو چتو ہو تم آلے حکومت ہو تمہیں شرم نہیں آتی اوپر سے کہتے ہو نقل امن کا خطرہ ہے نقل امن وہ تمہارا امن کہاں ہے تم تو جان بوجھ کر امن تباہ کرنا چاہتے ہو لڑانا چاہتے ہیں اے فرعون کی روحانی نسل تم جان بوجھ کر ایسا کرنا چاہتے ہو تاکہ یہ لوگ فساد میں آئیں جاہل ہم سے تم پارٹیاں ہیں بنا رہے ہو بناتے ہو جان بوجھ کر بناتے اسی مقصد کے لیے بناتے اب دیکھو وہ مرتبان بڑھوا ہے ہمارے دو ساتھی بیچارے وہاں قرآن محل میں کاغذ مبارک رکھنے کے لیے جا رہے تھے موٹر سائیکل کی خاکڑی تو مرتبان کے کتوں نے ان دو کو مارنا شروع کر دیا ہم پر مٹی ڈالتے ہو بہانا جو بنانا تھا کل کی تازہ بات ہے ہمارا ایک غلام رسول ہے سینکڑوں والا چوک پہ گجرا چوک پہ اس کو دکان پہ بیٹھے آ کر آرام سے بیٹھے کام کر رہا تھا آئے اور مارکوٹ کر چلے گئے اب مجھ سے پوچھا ہمارے دوستوں نے انہوں نے کہا استاد تم نے تو ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہمیں اجازت دو دیکھو ہم ان کے گھر جا کر کیا کرتے ہیں میں تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ کتا یہ برفانی ریچھ جو ہے پہاڑی ریچھ کوہستانی یہ بھڑوا لگ چکا ہے اب اب وہ خبر بھی مجھے پہنچ گئی ہے ایک ہے احمد شاہ بننا والا اس کے ہاں انہوں نے جلسہ کیا بلیکی یہ سارے اکٹھے ہوئے اور خدا ہمیں پہنچا دیتا ہے جو بات لوگ چھپ چھپ کر یہ بغیر بڑوے کرتے ہیں نا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تھا یورپ والے ساتویں زمین میں بیٹھ کر جو کچھ منصوبہ بنائیں گے ہم تمہیں یہاں بتا دیں گے اب ادھر انہوں نے میٹنگ کی جی, جی۔ ایجنسیوں نے میٹنگ کی ایجنسی اور وہ سارے مل کر انہوں نے کہا ان کا راستہ بند کرو تو ادھر اجلاس ادھر آ کر لڑائی کر دی وہ بڑوے حکومت والو وہ فسادی ہو فرعون کی روحانی اولاد تم اپنے فرعون کے پیچھے چل رہے ہو لیکن تمہارے فرعون کی ایک ایک جڑ کو ہم جانتے ہیں میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں یہاں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا ہمارے پاس نہیں چلے گا میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میں نے ایک مقصد کے لیے اسلحہ رکھا ہے کیوں جب کسی جماعت کے بڑے کو ذلیل کیا جاتا ہے جماعت ذلیل ہو جاتی ہے لیکن وہ کتے کے بچے چاہتے ہیں تو میں لڑائیوں فسادوں میں مبتلا کرنا ایجنسی کا بندہ کہہ رہا ہے ہمیں بتاؤ مجھے پتا ہے سپاہی صاحبہ کیسے بنی تھی یہ گنجا گنجا یہ میں نے بیان کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ آگے کچھ نہیں چلے گا یہ بڑا گنجا جو تھا جب چلا گیا یہاں سے اس کے فون پر سپاہی صاحبہ کا اسلحہ بنتا تھا لائسنس بنتا تھا لائسنس یہ بات کس نے بیان کی ملک اسحاق ریاض بسرا دو بندے ان کے مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے ملک اسحاق جو رحیم یار خان کا تھا اس کے سکے بھانجے نے ہسپتال میں مجھے بتایا کہ ہمارا لائسنس جس علاقے میں نہ بنے میاں نواز شریف کا فون جاتا ہے تو فوراً بن جاتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے ایک کرنل صاحب جاتے ہیں اس میں ملتان وہاں پیر ہے یہاں سے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ وہاں کھڑا کر کے سائیکل پہ جاتے ہیں کپڑے بدل کر اس پیر کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں دیوبندی آپ کے مقابلے میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں کر چکے ہیں تم اٹھو ہم تمہیں دیتے ہیں وقت آئے گا پیر کا نام بھی بتاؤں گا ملتان کے وہی مدرسہ بھی ان کا بڑا ہے بریلویوں کا ہاں جی اور وہ پیر فوت ہو گیا ہے خدا کی شان دیکھ جو اس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے کو بتایا اپنے کو بتایا وہ آگے جو تھا اس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا اس نے ہمیں بتا دیا <laughs> یہ اب میٹنگ ہوئی ورنہ اللہ اکبر گھر میں اب کیا کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں وہ فرقہ وارد نہیں پھیلا بھائی فرقہ وارد نعرے بازی یہ ایسے کام جرم ہے جرم ہے وہ ہمارے دوستوں کے گھروں کے سامنے آ کر نعرے لگاتے ہیں مرتبانی ہیں یزیدی ہے یہ نہ جدیدیت مرداب جدیدیت ہو میں نے کہا یہ یہودی ہیں استغفر اللہ تو محمد یہودیوں کے کتے ہیں ہاں جی تو یہودیت کے جو گلر ہیں کتے ہیں الو ہیں اب وہ نعرے بازی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بھڑکاؤ اشتعال دلاؤ یہ اٹھیں اور لڑیں ہمارے باپ دادا جو ہیں پیچھے روحانی ان کا مقصد پورا ہو جائے میں حکومت کو متربع کرنا چاہتا ہوں ایسا شیطانی تاغوتی رویہ چھوڑ دو ان کا بل اگر آتا ہوگا تمہارے پاس اور ٹیکس جاتا ہوگا تمہارے پاس بیس ہزار پچاس ہزار میرا لاکھوں میں جاتا ہے لاکھوں میں ہم کوئی باغی نہیں بیٹھے بغاوت نہیں کر رہے لیکن تمہاری لانت تو بیان کر رہے ہیں نا بتاؤ یہ بدماشی کیوں بتاؤ اور میں کسی کوٹ کا منہ اس وجہ سے نہیں دیکھتا <laughs> ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو یہ تو ایسے ہے کہ کسی گیدڑ نے مرغی اٹھا لی اور میں جا کر کہوں بھیڑیے سے کہ سر مہربانی کریں تو کیا مطلب بات نہیں سمجھے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں یہ فسادی یساؤن افل ارد فسادہ کی وراثت چھوڑ دو چھوڑنا تو تمہارا ممکن نہیں ہے لیکن اتنا سوچو کہ ہمیں چار دن جینے دو تنگ نہ کرو ورنہ اب میں چھوٹے مجمے میں بول رہا ہوں پھر انشاءاللہ لاکھوں کے مجمے میں بولوں گا اور پھر ایتی بیتی سیتی میتی سب کھول کے رکھ دوں گا آپ کی ہاں، ابھی میں کچھ نہیں بیان کیا میں نے کچھ نہیں سنایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے تمہارا اے روز اول کے اسلام اور قوم کے چورو ہمیں پتا ہے تمہارا یہ جانبداری چھوڑ دو ان کو نتھ ڈالو ان کو روک کے رکھو ورنہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے ہم تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارے سامنے آ کر ان تمہاری بولتی بند کر دیں گے تم لوگوں کو معلوم ہے ہمارا تو ایک ایک بندہ ایک ایک درویش تمہارے بڑے بڑے افسروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو تمہیں بات نہیں آتی تم ہمارا مقابلہ کرو گے خبر کرو یہی بات میں عرصہ دراز سے لوگوں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا رہا ہوں لیکن آج میں نے ایک اور انداز میں ضروری سمجھا سمجھانا آپ نے آپ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا دشمنوں کا مقصد پورا نہیں کرنا فرونوں کی روحانی اولاد کے منہ پر جوتے مارنا ہے یعنی وہ منہ کی کھائیں اور اپنے تمام مقاصد میں زلیل رسوا ناکام ہو کر پیچھے بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ یار ان چیزوں کو نہ چھیڑو بھائی یہ تھوڑی بات ہے ہم تمہارا تاغوتی شیطانی لانتی نظام اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں انگریزی کو یہ تھوڑی بات ہے تمہارے لیے اس سے آگے کیا چاہتے ہو ان سے اور یہ برداشت کر کے بیٹھے ہیں ایمان سے کہتا ہوں یہ صرف خدا ہماری فریاد خدا کے آگے ہے اس کو کہتے ہیں کبھی تو وہ وقت لا کہ ان فرونوں کو دریائے نیل کے اندر ایسا غرق کر کہ پھر رہتی دنیا تک فرون اپنی اولادوں کو سبق دیتے رہیں کہ لانتیوں اسلام کے مقابلے میں آنے کی نہ سوچنا اللہ جل شان ہمیں ہدایت اور استقامت عطا فرمائے اور ہمارے مخالفین اسلام کے مخالفین دین کے مخالفین اللہ پاک ان کو ایٹم بموں کی نظر کرے ایٹم بم ان کے پرخچے اڑائیں ہاں ایک اعلان سن لو کل بروز ہفتہ انشاءاللہ شاء پرانا کانا جلسہ ہوگا ناچیز ان حاضر حضر خدمت ہوگا کشمیر پتی اور پتہ نہیں کیا مدنی مسجد بتا رہے تھے کون سی ہاں، مر کے کوئی یاد نہ رکھنا نہ کوئی انوار مدینہ انوار مدینہ مسجد ہے کشمیر پتی پرانا کانا کل انشاءاللہ اللہ وہاں پر عشاء کے بعد ہوگا خوب آپ حضرات نے جمع ہونا ہے اور شاء اللہ زوردار خطاب ہوگا نمبر ایک اور نمبر دو یہ دو ہفتے میری طبیعت کافی خراب تھی تو میں نے وہ موضوع جو اعلان کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام والا تو اس کو بیان نہیں کر سکا انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ رکاوٹ نہ ہو یہ اس جمعرات کو اپنا اس جمعے کو جو آئندہ جمعہ ہے انشاءاللہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام میں شروع کروں گا اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور مسلسل وہ چلے گا پر خدا جانے کی طرح دیر میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس وقت شروع کروں کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بنے